رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو اس کی رویا حق کے ساتھ پوری کر دکھائی کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہو گئے اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے ایسی حالت میں کہ تم خوف نہیں کرو گے بس وہ اس کا علم رکھتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے بس اس نے اس کے علاوہ قریب ہی ایک اور فتح مقدر کر دی ہے والذی ارسل رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدین كله وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا جدن يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التجارة التورات ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوطه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفر مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک مال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے کلام حضرت مسیح معود علیہ وسلام یارو خودی سے بات ؤ یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجوع لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے دو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بسے اٹھاؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بار کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خود سے باز یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ یا <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ یا تعلق دوست ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو عربی اور بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے سامعین کرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگس بھی مل سکتی ہیں سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں بذریعہ فون یا ای میل شامل ہوں اور اسلام احمدیت عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے حوالے سے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا دورانیہ ذرا مختصر ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے معزز مہمان پروگرام کے جس موضوع کے حوالے سے ابتدائی کلمات پیش کریں آپ پروگرام کے اختتام تک یعنی کہ تقریباً دس بجے تک اسی موضوع کے حوالے سے ہی سوالات کریں سامعین اکرام آپ سے گزارش کہ آپ کے سوالات کا دورانیہ ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ اب آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعین اکرام اگر آپ پروگرام میں وزریہ ای میل اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مولانا عبدالرشید انور صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبدالرشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام جس طرح آپ کے علم ہے کہ مولانا عبدالرشید انور صاحب اپنے پروگرام کی سیریز میں سیرت النبی کے کسی خاص پہلو پر اپنے پروگرامس پیش کرتے ہیں جی مولانا صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آج <clears throat> رمضان کی مناسبت سے ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسلام کی عمومی تعلیمات جو کہ قرآن کریم میں اور حادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کے حوالے سے قرآن رمضان المبارک کے بابرکت ایام کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے <clears throat> یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے کہ ہمارے لیے ایک بہار کا موسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جس میں پھول پھل کھلتے ہیں ہر طرف خوش نما قسم کے درخت اگتے ہیں پودے لگتے ہیں اور ہر ہر طرح سے ہمیں ہریالی نظر آتی ہے خدا تعالیٰ کی ایک خاص قدرت کا جلوہ ہوتا ہے اسی طرح سے روحانی موسم بھی ہوتے ہیں اور روحانی موسموں کے اندر بھی ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور رمضان اس بہار کی نمائندگی کرتا ہے جس میں کہ ہمارے وہ خوشنما پودے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ایمان کے اندر وہ کھلتے ہیں اور ہمیں وہ تازگی بخشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے اس سلسلے میں ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی فرمائی کہ ہم کس طرح سے اس بہار کے موسم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک بہت ہی اس انداز میں جیسے کہ بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں سنو سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو ہزار راتوں سے بھی بہتر ہے جس کے برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا تو گویا یہ ہمارے لیے ایک ایسا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خوش بختی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے رمضان المبارک کے ایام دیکھنا نصیب فرما رہا ہے خدا کرے کہ برکتوں سے بھرپور ایام رمضان کے بار بار ہماری زندگی میں آئے اور بار بار ہماری زندگی میں وہ مسرتوں اور خوشیوں کے پھول کھلائے جو کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات سے خدا تعالیٰ کی لکھا سے ملا کرتے ہیں رمضان ایک ایسا پیارا مہینہ ہے جس کی اس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں کی جاتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندے کو میرے لیے خاص کر دے اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا رمضان کا خیال رکھا رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت اور بلند شان والا ہے اس نے تمہارے لیے گیارہ ماہ چھوڑ دیے جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینہ کو خاص کر لیا گویا کہ جس طرح سے ہم ہم خدا تعالیٰ کے احکام مانتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ہدایات کو مانتے ہوئے انتیس یا تیس روز تک کھانا نہیں کھاتے جو چیزیں ہمارے اوپر حلال تھیں ان کو ہم استعمال نہیں کرتے اس دوران میں جب کہ کہ ہم روزہ روزہ میں ہوتے ہیں تو یہ <clears throat> اس انداز میں ہم خدا تعالیٰ کے حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا جو ہم باقی ایام میں باقی گیارہ ماہ میں جو کھانا کھاتے ہیں جو بھی تیری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ گویا کہ تیرے حکم کے مطابق کرتے ہیں اور اس انداز میں رمضان کے نسبت سے ہمیں باقی گیارہ ماہ جو ہم خدا تعالیٰ کی برکات کو خدا تعالیٰ کے فضائل کو استعمال کرتے ہیں ان کو ان کا بھی ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے جی <clears throat> بہت بہت شکریہ مولانا صاحب سامع اکرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے کے درمیان <clears throat> پیش کیا جاتا ہے نو سے دس بجے کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں سماعت فرماتے <clears throat> سماعت فرماتے ہیں دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں یہ پروگرام عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں یہ پروگرام بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کے روز آپ آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرماتے ہیں آٹھ سے نو بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ پیش کیا جاتا ہے اور نو بجے سے لے کے بارہ بجے کے درمیان یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ دو مختلف فریکوینسیز پہ F M hundred point seven اور اس کے بعد اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں جاری رہتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالرشید انور صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں آپ کی گزارشات کا سلسلہ جاری ہے لیکن اب اس وقت ہماری اسٹوڈیوز کی ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ سے گزارش کہ آپ کے سوالات پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی ہوں اور تقریباً دس بجے تک ہم آپ کی کالز لیں گے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اگر آپ پروگرام میں وزیر ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں معذرت کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A جی مولانا صاحب جیسا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ ہمارے لیے سارا سال اس جنت کو سجاتا ہے اور پھر یہ جنت کہتی ہے کہ اے خدا تو میرے اپنے خاص بندوں کو میرے داخل کر دے میرے اندر تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس وقت ہم خدا تعالیٰ اور بندے کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور بڑا مضبوط رابطہ قائم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس ہے جو کہ حضرت مسلم مود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو ذرا ایک ایسی انصاف کی نظر سے محبت کی نظر سے خدا تعالیٰ کی محبت کی نظر سے اور رمضان کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سنیں گے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا آپ فرماتے ہیں غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص کی قسم کی کپ کپاہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزر جائیں کتنے ہی سال ہمیں اور <clears throat> ان کو آپس میں جدا کرتے چلے جائیں کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینہ نے لپیٹ لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے یعنی ہمارا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے فاصلے ختم ہو گئے ہیں اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب نہیں چونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلہ کو رمضان نے سمیٹ سماٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے جی اور وہ بودھ جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ بودھ جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے وہ بودھ جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے یوں سمٹ جاتا ہے وہ یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وائزا سعلیٰ کا عبادی انی فنی قریب جب رمضان کا مہینہ آئے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں تو تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوا اور اس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے اس کلام کے ذریعہ جو حبل اللہ ہے وہ خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسہ پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائے اب یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی اور رمضان کے کی نسبت سے اور رمضان کے ریفرنس سے یہ آیت بیان ہوئی ہے اور اس کے ساتھ قبولیت دعا کا ذکر ہے یعنی رمضان اور قبولیت دعا کا ایک خاص تعلق ہے اس آیت کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وائزہ سالہ کا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھ سے پوچھیں کون میرے بندے پھر اس کے بعد حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لائے بغیر حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو فکرے کی کا کنسٹرکشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر سے کہنا چاہیے کہ اے محمد تو ان کو کہہ دے پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے ہٹا کے خدا تعالیٰ بلا واسطہ طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اس آدمی سے مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو دعا کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی فنی قریب میں تو قریب ہوں میں نے بیچ میں سے دیکھو وہ فاصلہ بھی واسطہ بھی ختم کر دیا تم مجھ سے مانگو تو صحیح تم میرے سامنے اپنی گزارشیں پیش تو کرو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے فل یوم نو بھی کہ وہ میری میرے اوپر ایمان تو لائیں فل یستجی بولی اور میری باتیں بھی تو سنیں اگر وہ میری باتیں سنیں فل یستی جی بولی ولی میں بھی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میں خدا ہوں جو دعاؤں کو قبول کرنے والا جو ایسے پاک روحوں کو کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں جو میری طرف جھکنے والی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو رمضان میں تھی خاص طور پر حضرت عائشہ جو کہ ام المومنین جو کہ زوجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھیں زوجہ متحرہ تھیں آپ فرماتی ہیں کہ رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمرے ہمت کس لیا کرتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے بہت زیادہ اپنے اوپر مجاہدہ کی کیفیت ڈالتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات خدا تعالیٰ کی عبادت دن اور رات خدا تعالیٰ کی تسبیح خدا تعالیٰ کی تحمید میں گزارتے تھے ہاں حضور کے اس عبادت کی کیفیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہوئے آپ کا سینہ خدا کے حضور گریاں بریاں ہوتا تھا دل ابل ابل جاتا تھا اور سینہ میں یوں گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز بہت ہی ایک خوبصورت تشبیح ہے جو کہ حادیث میں ہمیں ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہنڈیا کی آواز کو اوپر اس کا ڈھکن بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی آواز باہر نکلتی ہے اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دل کی کیفیات ہوتی تھی خدا تعالیٰ کے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ کے ساتھ لکھا کا موقع پا کر جو اندر دل کے اندر جذبات پیدا کرتی تھی ان کو جذبان دبانے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایسے تھا آپ کا سینہ جیسے کہ ہنڈیا ابل رہی ہو اور اس کو اوپر سے اس کا ڈھکن دبانے کی کوشش کر رہا ہو جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven اور اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مولانا عبدالرشید انور صاحب موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے پروگرام کے آغاز میں آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two مولانا صاحب دو ای میلز ہمیں موصول ہوئی ہیں جی ای میلس کی طرف چلتے ہیں فی الحال کالرس ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے جی۔ پہلی ای میل طارق صاحب طارق صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے مختلف فرقے مختلف اوقات میں رمضان کے جو روزے ہیں وہ سحر اور رفتار کرتے ہیں اگر تمام احکامات کا ماخذ قرآن و سنت ہی ہے تو پھر اوقات میں یہ فرق کیوں اور جماعت احمدیہ کس فرقے کے زیادہ قریب ہے روزہ افطار اور سحر کرنے کے سلسلے میں جہاں تک <clears throat> روزے کا تعلق ہے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ ہونا چاہیے اور رمضان المبارک کے اندر روزے کی کیا کیا کیفیت ہونی چاہیے عمومی طور پر تمام فرقے بھی اس کے اوپر متفق ہیں یعنی بنیاد کے اوپر سارے متفق ہیں اب بعض لوگ طبیعت کے لحاظ سے شدت پسند ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ دیر تک ہم روزے کو رکھیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس وجہ سے خوش ہو جائے کہ ہم نے لمبا روزہ رکھا اور بعض لوگ غلط انٹرپریٹیشن بعض احادیث کی کر لیتے ہیں کیونکہ تفاصیل جو ہیں اس بنیادی جو کہ بنیاد چونکہ قرآن کریم میں آئی ہے اور تفاصیل جو ہیں وہ احادیث میں آئی ہیں تو غلط انٹرپریٹیشن کرنے کی وجہ سے اس میں فرق کرتے ہیں ہم ان تفاصیل میں نہیں جاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ ہوتا ہے جس کو کہ خدا تعالیٰ قبول کر لے جس جو خدا تعالیٰ کی نظر میں قبول ہو گیا اور یہ ہر بندے کا ایک انفرادی فعل ہے تو باقی جو تفاصیل ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو چاہیے تو یہ کہ خدا تعالیٰ کے اس رسول کی جو دی گئی ہدایات ہیں اس ان کے اوپر پوری طرح سے عمل کرے اور جماعت احمدیہ اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جہاں بھی ممکن ہے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اقوال کو جو صحیح اقوال ہم تک پہنچتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سے ایک انداز میں ہم فرقوں کے تو سب کے ہی قریب ہیں جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پاس کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو حضرت مسیحم عمدہ صدلام نے ہم ہمیں فرقہ حنفیہ کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں ہم کہ ہم فرقہ حنفیہ کے زیادہ قریب ہیں جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ <clears throat> روزہ افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے افطار کرنے کے بعد یا افطار کرنے سے پہلے افطار کرنے سے فوراً پہلے جی. اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جی جی مولانا صاحب اس وقت ہمارے پاس مزید کوئی ای میل نہیں ہے تو اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی رمضان میں تو ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک دفعہ حضرت پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رات کو کیسے عبادت فرماتے تھے فرمایا حضور رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ایام میں بھی گیارہ رکتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے آپ چار رکعت ادا فرماتے لیکن فرمات حضرت عائشہ فرماتی ہیں ولا تسل ان حسن ہننا و طول ہننا کہ اتنی خوبصورت وہ نماز ہوتی تھی اتنی لمبی بھی ہوتی تھی لیکن اتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تم مجھ سے نہ پوچھو کہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی یہ ایک انداز تھا بیان کرنے کا اور تم ان رکتوں کے حسن اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو میرے پاس الفاظ نہیں کہ حضور کی اس لمبی نماز کی خوبصورتی بیان کروں پھر اس کے بعد ایسی لمبی اور خوبصورت چار رکعت اور ادا فرماتے اور پھر تین وطر آخر میں پڑھتے تھے یعنی کل گیارہ رکعت آپ ادا فرماتے تھے جی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کی جزا بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ روزہ رکھنے والے کو روزہ کی جزا میں خود میں خدا ملتا ہے یعنی میں خود اس کو جزا دیتا ہوں روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو جزا دیتا ہوں اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے میں اس کے لیے جزا بن جایا کرتا ہوں اب جس کو روزہ کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی مل جائے خدا خود مل جائے اس کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اور کیا اس کی اس کو خواہش ہو سکتی ہے جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیتے ہیں زاہد صاحب زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سر میں ربی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو بندہ میڈیکلی انفٹ ہے روزہ رکھنے کے لیے جی اس نے دوائی شوئی کھانی ہوتی ہے آیا وہ بندہ اتکاف کے اوپر بیٹھ سکتا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا میڈیکل جی۔, جی جی بہت بہت شکریہ زاہد صاحب جی جزاکم اللہ زاہد صاحب آپ کا سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے اور بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہمارے سامنے ہے اور وہی طریق ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ جب اعتکاف میں جاتے تھے تو وہ روزہ کے ساتھ جاتے تھے اور پورا وقت روزے کے ساتھ رہتے تھے یہ ہے مصنون طریقہ لیکن اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں قبولیت کے اور اگر کوئی انسان بے شک و اعتکاف کے انداز میں ہی <clears throat> وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا رہے خدا تعالیٰ کے حضور عبادات کرتا رہے اور خدا تعالیٰ کے حضور تسبیحات و تمہیدات کرتا رہے تو خدا تعالیٰ اس کی دعائیں اور تمہیدات اور تصویحات کو قبول کرنے والا ہے اور یقین ہے کہ خدا تعالیٰ اس نیت کے ساتھ اس اچھے ارادے کے ساتھ جو انسان یہ کام کرے گا تو یقیناً خدا تعالیٰ اس کی دعائیں سنے گا اور اس کو اس کی جزا عطا کرے گا تو اس لحاظ سے فکر مند اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیت اچھی ہے نیت یہ ہے کہ میں بھی اس انداز میں کر سکوں جو کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور خود کر کے دکھایا لیکن اگر کوئی انسان کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس میں جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پھر روزہ نہ رکھو تو خدا تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جب وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے اگر اس کو مصنون اعتکاف نہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس میں اس کو گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اس کے بدلے میں جزا دے گا جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اگر آپ مزید کچھ پیش کرنا چاہیں پھر آدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزہ کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب روزہ رکھتا ہے انسان تو گویا خدا تعالیٰ کے لیے چونکہ رکھتا ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی سارے اعمال انسان کے اپنے لیے لیکن روزہ جو ہے وہ میرے لیے انسان رکھتا ہے اس لیے میں اس کا بدلہ بن جاتا ہوں اور جب بدلہ کیا ملتا ہے خدا تعالیٰ مل جاتا ہے اور جب خدا تعالیٰ مل جاتا ہے تو اس ایک عجیب خوشی دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزہ کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا ایک اور اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت خوبصورت ہے جی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ فرماتے ہیں جو رمضان کا سب سے بلند مقصد اور سب سے اعلیٰ پھل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مل جاتا ہے یہی اس حدیث میں ہم بیان کر کے ہٹے ہیں جو رمضان کا سب سے بلند مقصد اور سب سے اعلیٰ پھل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویزا صالہ کا عبادی انی فنی قریب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے رسول یعنی رسول کا نام تو نہیں مگر مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ویزا صالہ کا عبادی اے رسول اللہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں انی میرے بارے میں تو فائنی قریب تو میں تو قریب ہوں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جواب نہیں دیا جواب دوبارہ اس بندے کو دے دیا جس نے یہ سوال کیا یعنی جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے پھریں مجھے چاہتے ہوں اور تجھ سے پوچھیں کیسے ہم اپنے رب کو پالیں تو اس وقت یہ نہیں فرمایا فقل انی قریب کہہ دو کہ میں قریب ہوں یہ نہیں کہا تو ان سے کہہ دے ان ان اللہ قریب کہ اللہ قریب ہے یا میں قریب ہوں فوری جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے قریب والا بعض دفعہ دوسرے کا حوالہ بھی نہیں دیتا کسی دوسرے کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کو بتا دو کہ میں قریب ہوں تو اس میں سوال کرنے والے کی نیت کے خلوص کا ذکر ہے اگر واقعتاً کوئی اللہ کو چاہے تو اے رسول جب بھی وہ تجھے تجھے پوچھے گا وہ اس کو سن رہا ہے ہوگا مجھے بتانے کے لیے اس وقت تیرے حوالے کی ضرورت نہیں انی قریب میں تو ساتھ کھڑا ہوں رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن عجیب و دا دعوت دائے زادان میں پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے یعنی میرا شوق رکھتا ہو دنیا طلبی کی خاطر نہ میں یاد آؤں یہ عجیب منظر ایک کھینچا گیا ہے اجادہ آنے جس کا مرکز جس کا رمضان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملے گا بہت ہی دلکش منظر ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر دیں جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرے اللہ اللہ پکارتے پھرے اور پھر بھی ان کو اللہ نہیں ملا کئی لوگ ہیں جو بعض دفعہ بے اختیار ہو کر اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان کو مل جاتا ہے اس مضمون کا فرق کیا ہے یہ فرق اب یہاں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلیست جی بولی ان پکارنے والوں کا فرض ہے کہ میری بات بھی تو مانا کریں جو میں ان سے کہتا ہوں وہ بھی تو سنا کریں یہ ایسی بات نہیں کہ میں ان کا ملازم ہوں میں ان کا نوکر ہوں جو ہی آواز دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں حاضر ہوں جی بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بھی کچھ شرطیں ہیں اور میری شرط یہ ہے کہ میں ان کو جو بات کہتا ہوں وہ کریں اور پوری طرح سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور میرے اوپر ایمان لائیں جب وہ ایمان لائیں گے تو پھر دیکھنا کہ میں کس طرح سے ان کی طرف دوڑا چلا آتا ہوں جی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی بات ہو رہی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں جی جب پہلے دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے سارے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مراد یہی ہے ومن داخلہ رمادانہ کہ جو رمضان میں داخل ہو گیا جو رمضان کی شرائط میں داخل ہو گیا اس اسی بات کو اگر سامنے رکھ کر وہ پہلے جو حدیث شروع میں پڑھی گئی تھی کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو یہ اسی کے لیے ہے کہ جو رمضان کی شرائط میں داخل ہو جائے جو رمضان کی شرائط میں ہی داخل نہ ہو اس کے لیے تو شیطان کھلا نہیں بند نہیں بلکہ کھلا ہوتا ہے اسی طرح ہر روز ماہ رمضان میں ہوتا ہے یعنی پہلے دن تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ بخش دیے اور پھر اس طرح رمضان کے ہر روز ایسا ہوتا ہے اور ہر روز کے لیے ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں صبح کی نماز سے لے کر ان کے پردوں میں چھپنے تک کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے عربی زبان میں یہ لفظ ستر سات سو سات ہزار ستر ہزار یہ بہت زیادہ کثرت کے لیے آتا ہے جی۔ بیان کرنے کے لیے کہ آپ گن نہیں سکتے اس قدر فرشتے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے فرشتے پھر روزہ دار کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص سے عبادت کرتا ہے نیت یہ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ ملے نیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا ملے نیت یہ ہے کہ میرا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے یہ اخلاص ہے یہ اسی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ وہ ثواب بتا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ گناہوں کو یکسر مٹا دیتا ہے نظر بن شیب شیبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو یہ ان کے والد بہت ہی عظیم صحابی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اور صحابہ کی کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب وہ ان کو پتہ چلتا یعنی صحابہ یا تابعین کا یا بزرگوں کا کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال ہے اور وہ خود جا کے اس کو سننا چاہتے تھے اور بعض دفعہ لمبے لمبے سفر بھی کر لیا کرتے تھے اس چیز کے لیے جی تو یہ شہاب کے بیٹے تھے اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں ان کے پاس ایک آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال ہے عبد الرحمٰن کے پاس تو عبد الرحمٰن کو پتہ چلا تو نو عبد الرحمٰن سے کہا نظر بن شبہ شبان نے جو کہ ایک صحابی کے بیٹے تھے تو کہا کہ مجھے وہ بات تو بتاؤ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جو کہ آپ نے رمضان کے بارے میں کہی ہو جو جی، یہ پوچھنے کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود بات کہیں کیونکہ انہوں نے کسی دوسرے سے یہ بات سنی ہوئی تھی تو اس پر آپ نے فرمایا ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے چاہیے بلکہ کہ رمضان جو ہے ایک صبر کا مہینہ ہے اور ہمیں صبر سکھاتا ہے اور ہمیں تکالیف میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کی کس دیتا ہے رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے تیار ہو جا اور خوب بن سنور جا ممکن ہے جو دنیا سے تھک گیا ہو وہ میرے گھر اور میرے پاس آنا چاہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ ایک دن کا روزہ اپنی خوشی اور رضا و رغبت سے رکھے پھر اسے زمین کے برابر سونا دے دیا جائے تو وہ حساب کے دن اس کے ثواب کے برابر نہیں ہوگا ایک انسان روزہ رکھتا ہے اپنی خوشی سے اپنی رضا سے اور رغبت کے ساتھ پھر اس کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو سونا دیا جاتا ہے ایک پہاڑ کے برابر تو وہ اس پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کے اجر نہیں بن سکے گا یعنی اجر اس سے بھی بہت زیادہ ہوگا جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب دو ای میلس ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں پہلے خالد محمود صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ تو آپ نے ابھی وضاحت کر دی لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں جی تو اگر آپ کچھ مزید ان کو ہاں جی اعتکاف ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے جس کو کہ ہمیں زندہ رکھنا چاہیے ہم ہمیں اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں بے حد برکتیں ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیس رمضان کی فجر سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان کے آخر تک چلتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کے لیے تم اپنی ساری دنیاوی دلچسپیاں اپنی دنیاوی معاملات کو پیچھے چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ اور مصنون طریق یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اعتکاف کے دوران خدا تعالیٰ کی عبادت اتنے خوبصورت انداز میں کرتے تھے گویا دن اور رات ایک ہو جاتی تھی بلکہ راتوں کی عبادتیں تو پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رمضان میں بھی ہوتی تھیں لیکن آخری دس دنوں میں دن اور رات کی عبادت ایک ہو جاتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رمضان پورا رمضان بھی اعتقاف کیا ایک دفعہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا لیکن جو زیادہ آپ نے ریپیٹڈلی کیا وہ آخری دس دنوں میں کیا اور یہ اعتکاف اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کا ایک خاص انعام جو رمضان کا ایک خاص انعام ہے وہ للت القدر کی صورت میں انسان کو ملتا ہے یا مل سکتا ہے تو اس کے لیے ایک جد و جہد کرنی ہوتی ہے ایک کوشش کرنی ہوتی ہے اپنی دلچسپیوں کو ختم کر کے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اعتکاف کی صورت میں عطا فرمایا ہے جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک ہی ملک میں دو عید دو عید عیدیں منائی جا سکتی ہیں ایک یا دو دن کے فرق سے اصل میں بات ملک کی نہیں بات مطلع کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلع جو ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے ایک ملک میں ایک سے زائد مطلب بھی ہو سکتے ہیں وہ جی۔ افق جس کو کہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاند کو دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر تم روزہ کو افطار کرو یعنی رمضان کو ختم کرو تو جب چاند کو دیکھنا ہے تو آج کل تو سائنٹیفک انداز میں بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آنکھ اس چاند کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں جی۔ اگر چاند آپ کو کم از کم بیس پچیس منٹ سورج کے غروب ہونے کے بعد تک اس کی لائف ہو رہ سکتا ہو نظر آ سکتا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا اینگل کا بھی تعلق ہوتا ہے زیادہ سائنٹیفک باتوں میں میں اس وقت نہیں جا رہا تو اگر یہ ہاریزن بدلتا ہے تو اس میں ایک منٹ کے فرق سے بھی بعض دفعہ پانچ منٹ کے فرق سے بھی بعض دفعہ وہاں پر چاند نہیں نظر آئے گا تو آن سلم کا ارشاد یہ ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو تو اس لحاظ سے ایک ملک میں ایک سے زائد عیدیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک جگہ پہ مومنین کو چاہیے ایک مقام کے اوپر ایک اور کے اندر مومنین کو چاہیے کہ ایسے انداز اختیار کریں کہ وہاں پر افطراک وہاں پر مختلف انداز میں عیدیں نہ منائی جائیں جی جہاں پر افق ایک ہو لیکن جہاں افق ایک نہیں وہ جائز چیز ہے اور اسلام اس چیز کو الاؤ کرتا ہے اجازت دیتا ہے جی بہت بہت شکریہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے طارق اقبال صاحب کی طرف سے وہ ابھی ہم پوچھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں طارق صاحب ان ان ان کی کال لیتے ہیں پہلے طارق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو کس سینس میں اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے کیا وہ ڈالنے بند کر دیتا ہے یا کوئی جی بہت بہت شکریہ طارق صاحب جی جزاکم اللہ یہ سوال ویلڈ ہے اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے تو اس لیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات غلط ہے یہ بات بھی درست ہے لیکن اس بات کو سمجھنا ذرا کچھ زیادہ توجہ چاہتا ہے جب اس بات کو سمجھایا جائے رمضان المبارک کے بارے میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ شرائط بیان کی ہیں اور ومن دخلا کے الفاظ ہیں کہ جو رمضان میں داخل ہو گیا جو داخل ہو گیا سے مراد یہ کہ اس نے وہ پوری شرائط کو پورا کیا ایک انسان ہے جو کہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتا جو کہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے دوسروں کے حقوق کو مارتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے روزوں سے کوئی تعلق نہیں تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگ تو پھر رمضان میں داخل ہی نہیں ہوئے تو جو شرائط کو پوری کرتا ہے پھر خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور خدا تعالیٰ کی وہ گود میں آ جاتا ہے لیکن جو شخص اس دائرہ سے ہی باہر رہتا ہے تو وہ شیطان کے لیے ولنیبل ہوتا ہے اور شیطان اس کے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن وہ بچتا ہے جو وہی جو رمضان کے اندر آ گیا جو خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق کام کرتا ہے وہی بچتا ہے ایک اور اچھا۔ پہلو اس کا میں بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ انسان کے اوپر شیطان کن کن راستوں سے حملہ کرتا ہے جی اگر دیکھا جائے تو دو آنکھوں سے اگر دیکھا جائے تو منہ سے ناک سے ہاتھوں سے جب انسان ایسی چیز کو سونگتا ہے جو خدا تعالیٰ نے منع کی ہے تو وہ شیطان وہ کا راستہ بن جاتا ہے ہاتھوں کو ایسی چیزوں کو چھوتا ہے جو جس جس سے خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے تو وہ گویا شیطان کے راستے پر چلتا ہے پاؤں کے ذریعہ سے ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو وہ بھی شیطان کی طرف جاتا ہے آنکھوں کو کے کے ساتھ بھی یہی صورت حال ہے کانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے ایسی چیزیں سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں تو جو انسان ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی بجائے آنکھوں سے قرآن کریم پڑھتا ہے کانوں سے قرآن کریم سنتا ہے چل کے مسجد کی طرف زیادہ جاتا ہے ہاتھوں سے وہ چیزیں پکڑتا ہے جس کا پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کیا شیطان وہاں پر رہ سکے گا یقینی طور پر شیطان وہ ایسے شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس کے لیے شیطان جکڑا جائے گا جی <coughs> بہت بہت شکریہ مربی صاحب طارق اقبال صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزہ افطار کروانے کا ثواب ہے اور کیا یہ فدیے کا نیم البدل ہو سکتا ہے یقیناً روزہ افطار کرنے کا ثواب ہے اس میں شک نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے ثواب اس نیت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق دی ہے اور دعاؤں کی توفیق دی ہے اور پھر یہ بندہ میرے لیے دعائیں بھی کرے گا اس انداز میں ثواب ہوتا ہے لیکن یہ فدیے کا کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکتا کیونکہ فدیے کے بارے میں قرآن کریم میں یہ لکھا ہے تعام و مسکین کہ تم نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ مسکین کے لیے ہے نہ کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے دوسرے لوگوں کے لیے مسکین کو کھانا کھلائیں مسکین کو روزہ کھلائیں ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا متبادل وہ یعنی وہ متبادل نہیں وہ تو ہے ہی فدیہ کے اندر آ جائے گی بات تو فدیہ جو ہے ایک بہت ہی الگ چیز ہے اس کی الگ فلسفی ہے فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی روزہ کے رکھنے کی توفیق نہیں مل سکی تو آپ اس کی بجائے کم از کم جو کر سکتے تھے وہ پہلے کسی کو کھانا کھلا دیں پھر بعد میں روزہ رکھنے کی جب توفیق ملے روزہ بھی رکھیں اسی طرح سے اس کے لیے ایک فلاسفی جو حضرت مسیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ فدیہ دے دیتے ہیں تو گویا خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے حضور اپنے آجزانہ روزے پیش کر سکوں جی لیکن یہ اس طرح سے کھانا روزہ کھلوانا جو ہے وہ متبادل نہیں ہو سکتا فدیہ کا جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب حمید صاحب کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے غالباً پروگرام کے موضوع کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات پاکستان میں کسی کی وفات ہوتی ہے اور یہاں مساجد میں اس کی نماز جنازہ غائب پڑھائی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس علاقے میں تو نماز جنازہ ہو گئی یہاں پہ لوگ جو جمعے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح جو حاضرین ہوتے ہیں ان کا دل خراب ہوتا ہے تو یہ ویسے عجیب بات ہے دل خراب ہونے والی بات عجیب ہے لیکن یہ بات میں پہلے کر دوں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جی فرض کفایہ سے مراد کیا ہوتی ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری امت کے اوپر فرض ہے کہ نماز جنازہ ایک مسلمان کی ادا کی جائے لیکن فرض کفایہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی. اب باقی جگہوں کے اوپر جو نماز جنازہ غائب ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک توجہ دلانے کے لیے دعا میں شامل ہونے کے لیے جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس اس کو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اور پھر جو یہاں ان ممالک میں نماز جنازہ غائب ہوتی ہے یقینی طور پر ان لوگوں کے کچھ عزیز رشتہ دار یہاں پر ہوتے ہیں جی۔ جو کہ خود وہاں پر جا کے نماز میں یا دعا میں شامل نہیں ہو سکتے ان کی ایک تسلی ان کی ایک تسکین ہو جاتی ہے تو اس میں ایک کمیونٹی کو ایک معاشرے کو اس قدر برداشت کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے نماز جنازہ غائب ادا کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں فرض کے طور پر یہ فرض کفایا تھا یعنی تمام امت کے اوپر فرض تھا تو ایک انداز میں آپ نے وہ فرض ادا کر دیا نماز جنازہ غائب کر ادا کر کے بھی جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اس وقت ہمارے پاس کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ اختتامی کلمات ابھی ہمارے پاس تقریباً یہ رمضان المبارک ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے جیسے کہ ایک ایک ارشاد سے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس سے ہمیں پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان برکت دنوں سے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ایک اور اقتباس پڑھ دیتا ہوں اگر ہمارے پاس وقت ہے جی یا حضم مسیح محدود ریاست وسلام کا بلکہ پڑھ لیتے ہیں وہ چند لائنیں پہلے اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا اقتباس پڑھ دیں گے حضور فرماتے ہیں روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جی۔ ہاں عام طور پر مسلمان بلکہ میں کچھ ممالک میں رہا ہوں افریقہ وغیرہ میں وہاں پہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا انہوں نے روزہ نہیں رکھا میں نے پوچھا آپ نے روزہ نہیں رکھا تو وہ کہتے کہ چونکہ ہمارے پاس روزہ کھولنے کا مناسب انتظام نہیں کھانے پینے کا اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا یعنی ان کے نزدیک عام لوگوں کے نزدیک روزے کا مطلب ہے زیادہ پیٹ کو بھرنا زیادہ کھانا زیادہ پینا جبکہ روزے کیا کی فلاسفی یہ نہیں ہے جی۔ روزے کی فلاسفی یہ ہے کہ ایک کھانے کو کم کیا جائے جو کہ ہمارا مادی کھانا ہے اور اپنے روحانی کھانے کو بڑھایا جائے یہ روزے کی فلاسفی ہے اور ہم عام طور پر اس فلاسفی کو نہیں سمجھتے حضرت خلیفۃ المسیر آب بیان فرماتے ہیں بس رمضان کے مہینے میں کھانے میں زیادتی رمضان کا حق ادا نہیں کرتی بلکہ رفتہ رفتہ کھانے میں کمی رمضان کا حق ادا کرتی ہے جی آپ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شروع میں تو بھوک نہیں لگتی اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جی۔ تو حقیقت دیکھا جائے تو رمضان جو ہے وہ ہمیں روحانیت کی کا درس دیتا ہے اور روحانیت ہمارے اندر پھر ہی پیدا ہوگی ہمارے اندر کشفی قوتیں اسی وقت پیدا ہوں گی جب ہم مادی کھانے کو کام کر کے روحانی کھانا شروع کریں اور صبح کے وقت اٹھیں اور خدا تعالیٰ کے حضور محبت اور پیار کے ساتھ اپنی التجائیں پیش کریں اور اس کے لیے دعائیں اس کے حضور حاضر ہو کے جیسے کہ للت القدر ہے وہ جی۔ اپنے لیے دوسری چیزوں کے لیے طلب کریں اور یہ دعائیں خاص طور پر کریں اللہ عمنہ کا آفون توحب الافوا فافوانی بہت بہت شکریہ صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مولانا عبدالرشید انور صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور اور تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل ہیں آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں عربی پروگرام پیش کیا جائے گا کل ان شاء اللہ اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ محمد صلی صلی علی محمد صلی علی تجملی بلغل بیکمال کشف دجا جملی حس ن جمی خسلی الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة للساعة العاشرة ونصف مساء بتوقيت تورنتو يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع من خلال استخدام الانترنت أو باستخدام جهاز حاسوب أو موبايل بالدخول إلى الموقع www.voiceofislam.ca هذا هو رابط الموقع بدخولي إلى رابط الموقع تلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج وبعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa at voiceofislam.ca أعزائي أيضا يعني يمكن أن تستمعوا إلى هذا البرنامج من خلال تنزيل برامج معينة من بلاي ستور ومن خلالها برنامج للراديو ومن خلالها يمكنكم أيضا أن تستمعوا إلى البث أعزائي أيضا يسرني أن أستقبل استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين 1-8-5-5-4-1-0 وعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وعيد الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعزائي اليوم هو يوم السبت الثالث في رمضان عاد الله علينا وعليكم بالبركة واليمن وجعله في ميزان حسناتنا جميعا وتقبل الله منا ومنكم نستكمل اليوم في الحديث عن شهر رمضان في الحديث عن الصيام لقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الغاية من الصيام الحكمة بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نصوم وقد بينا أنه ليس الهدف منه فقط الإمساك عن الطعام والشراب بل أيضا هناك هدف روحاني وأيضا تكلمنا أن الهدف من الصيام هو الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا لعلكم تتقون وقلنا أن هذا الشهر فيه يبث في الألفة ويزرع الألفة ما بين الصائمين حيث تكون هناك الصلوات أكثر ويلتقي الناس أكثر من خلال الصلوات ومن خلال صلاة التراويح ويكون جو روحاني من خلال دروس القرآن وهذا شيء يعني يزرع ما بين الناس الألفة والمحبة استكمالا لهذا الموضوع يسرني أن أستقبل الضيفين الاخ ركان المصري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك وايضا الاخ ماهر دلال السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السؤال اخي ركان ما هي الايات القرانيه والاحاديث المتعلقه برؤيه هلال رمضان وكيف نتعامل بها بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> نحمده ونصلي على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بداية قبل أن أجيب على هذا السؤال لقد تفضلتم وذكرتم ما ما ناقشناه في الحلقات السابقة حول رمضان والغاية من رمضان <clears throat> وكيف أنه لم يكن لم تكن الأمة الإسلامية مخصصة برمضان حقا ولحكمة كبيرة جدا فالصيام كان موجود عند الأمم السابقة فكان هذا الأمر الإلهي هو استجلابا لغيرة المسلمين من أمر قد يكون مثلا عند يثار عند الأمم السابقة فيقولون مثلا ما فضلكم أو ما هي أفضليتكم أنكم تصومون فنحن قد صمنا قبلكم فهنا كأنه إثار للمسلمين يعني انتبهوا ليكن صيامكم مطابقا للآيات القرآنية وعملا بالحكمة المطلوبة من آيات القرآن الكريم وانتبهوا إذا لم تؤدوا الشهر حقه فسوف تقول الأمم السابقة بمعنى من عندهم فريضة الصيام بأنكم يعني ماذا فعلتم لقد فرض علينا الصيام وصمنا وأنتم فرض عليكم الصيام ولكن لم تصوموا أو لم تؤدوا حقه فكأنه إشارة ضمنية لاستثارة غيرة المسلمين بأن انتبهوا لهذا الشهر فعندما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن أن الشهر الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام لي وأنا أجزي به فهنا يدخل موضوع التقوى الذي ذكرته فكيف يعني قولا عن الله سبحانه وتعالى أنه لي وأنا أجزي به يعني ماذا إذا يريد الإنسان حقيقة إذا توجهنا إلى الغاية من هذا الشهر هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وهي خلاصة التقوى يعني التقوى توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ما تفضلت به وقلت بأن هناك غايات روحانية أكثر من ترك الطعام والشراب فأذكر اليوم أيضا قد يتعرض الإنسان لبعض الأمور فكلنا صائمون وكان عندي بعض المشاغل مع الناس من العمل وكنا في في الخارج يعني وكان هناك غداء وطعام وكل هذه الأمور فهم يستغربون ويقولون يعني ألا تريد أن تأكل ألا تريد أن تشرب فقل لا أنا صائم ألا تريد أن تشرب ماء ماء, ماء فقط ماء قلت لا أنا صائم نحن لا <laughs> فإذا يعني الموضوع حقيقة عندما يكون الإنسان في قناعة تامة عما يفعله ويعرف الغاية من الصيام قد هناك أناس يخجلون وربما يتركون أعمالهم بسبب لكي يقولوا أننا ربما نخجل لا نصوم فعندما تتولى التقوى لا يخشى الإنسان شيء وبإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يساعده فأما ما ذكرتم حول الآيات القرآنية والأحاديث فواضح في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا تشكرون فمن شهد منكم الشهر فليصم هي الحقيقة الآية التي تتعلق برؤية الهلال ومنها تنطلق عملية الصيام ويبدأ بها المسلمون صيام شهر رمضان وأما في الحديث فقد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن عدد أيام الشهر القمري بدايته ونهايته فيقول الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين البخاري كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا اذا من هذا من هذا الحديث يتضح ان الشهر القمري 29 او 30 يوما فيلتمس الهلال في اليوم في 29 من شهر شعبان فإذا تمت رؤيته في ذلك اليوم فقد ثبت الصيام وإن لا فيجب أن نكمل العدة أو ثلاثين يوما في شعبان ونبدأ في اليوم التالي صيام رمضان بارك الله فيك وجزاكم خير الجزاء آه الأخ ماهر بالنسبة للأطفال يعني هذا حقيقة موضوع مهم علينا أن نثيره يعني في بلادنا نحن في بلادنا العربية هناك عادة انهم يعني يضغطون على الطفل منذ الصغر ويصومونه ويقولون انه يجب عليك ان تصوم حتى اذا لم يكن صائما انه ربما يكون في عمر ست سبع سنوات ثمان سنوات يعني يضغطون عليه حتى رفاقه حتى زملائه حتى المجتمع حتى يغنون ان يعني بتوبيخ لعدم الصيام مما يعني يشكل ربما ضغط على الاطفال او سنرى يعني ما هو السن المناسب لصيام الطفل وكيف يمكن الحكم على على على الطفل متى يصوم كيف يصوم يمكن ان تخبرنا لو سمحت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه يعني فعلا عندما كنا صغار يعني كنا يصومون يقولوا درجات المئذنه <laughs> حتى نتعود على الصيام احيانا نصوم للظهر احيانا للعصر احيانا نكمل النهار وكانوا يعني احيانا المجتمع كله حسب يعني ما يكون انه اذا واحد مفطر يبركوا يساووا له مثل ما يقولوا عديه ويعيروه انه توبيخه توبيخ <laughs> وكذا فالحقيقه هو يعني هذا الشيء يعني فيه اجحاف بحق الاطفال يعني الحقيقه لازم يعني الناس توعى على الامر اكثر وفعلا و... الاسلام دين يسر و... وما فيه هال انه يعني الولد الصغير يجبروه او يعني يخلوه يصوم بشكل انه ياثر عليه وعلى صحته فبهالصدد يقول المصلح الموعود رضي الله عنه فلنعلم أن الشريعة قد منعت الصغار الذين هم في سن صغير أن يصوموا ولكن إذا أوشكوا على البلوغ يجب تدريبهم على بعض الصيام إن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد سمح لي بالصوم لأول مرة هذا كلام المصلح الموعود عليه رضي الله عنه كم كم كان العمر؟ كان عمره ثاني عشر أو ثلاثة عشر يعني عام يقول ولكن أنه بعض الحمقى يكرهون صغارهم على الصوم وهم في السادسة أو السابعة من عمرهم ويظنون أن هذا عمل صالح هذا ليس عمل ثواب وإنما هو ظلم هذا السن سن نموهم نعم عندما يوشكون على سن البلوغ والصوم يجب تدريبهم على الصيام ولو نظرنا إلى سنة المسيح الموعود عليه السلام وإذنه فالسن المناسب لذلك هو قرب الثاني أو الثالث عشر فيجب أن يصوموا عندئذ بضعة أيام من كل رمضان إلى أن يبلغوا الثامن عشر وهو سن البلوغ أتذكر أن المسيح الموعود عليه السلام سمح لي بالصوم ليوم واحد في أول مرة هذا كلام كما قلنا المصلح الموعود رضي الله عنه في هذا السن يكون الصغار عند صغار شوق للصيام ويريدون أن يصوموا أكثر من يوم ولكن من واجب الآباء أن يمنعوهم من ذلك ثم يأتي سن يجب فيه على الآباء أن يشجعوهم على صيام بضعة أيام ويراقبوهم حتى لا يتجاوز الحد وكذلك يجب على الآخرين أن لا يعترضوا على الصغار فيقولوا لماذا لا يصومون الشهر كله فهذا الصغير لو صام في هذا السن الباكر لن يقدر على الصوم في المستقبل ثم إن بعض الأطفال يكونون ضعاف البنية والخلقة ولقد رأيت بعض الأطفال يأتون مع آبائهم لزيارتي ويخبرني الأب أن الطفل في الخامس عشر مثلا من عمره مع أنه يبدو ابن سبع أو ثمان سنوات أرى أن مثل هذا الطفل لا يبلغ سن الصيام إلا قريبا من الحادي والعشرين وعلى النقيض يكون هناك بعض الأطفال الأقوياء الذين يبدون في الثامن عشر من عمرهم بينما في الحقيقة هم أبناء خمسة عشر ولو أخذ هؤلاء بظاهر كلماتي قالوا إن سر إن سن الصوم هو ثامن عشر فإنهم لا يظلمونني ولكن أنفسهم يظلمون وكذلك لو أن أحدا عاب صغيرا لم يصم شهرا كاملا فلا يظلم إلا نفسه يعني الحقيقة أنه بده يكون إنسان مثل ما بقولوا عنده حكمة إذا الولد بنيته جيدة وعمره يعني 13 14 ممكن انه يصوم بيدربوا على الصيام اما اذا كان بنيته ضعيفه و يعني لو تاخر في الصيام فما في مشكله بيتدرب عليه لبينما يقوى عوده يعني آه لو سمحت لي يعني الله سبحانه وتعالى وضع هذا الامر في القران الكريم بشكل م. بشكل جلي جدا حيث قال يعني فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يعني وكما ذكرت في الآيات نفسها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني لو كما أنه يعني عندما نرغم الأطفال على على الصوم كأننا نقول نريد بكم العسر ولا نريد بكم اليسر <laughs> يعني القرآن الدين الإسلام دين يسر الحكم يرجع إلى إلى فهم الآية الحقيقية هي فمن كان منكم مريضا أو على سفر طيب الحامل هل هي مريضة المرضع هل هي مريضة الشيخ الفاني فرضا يعني هذه حالات إذا نظرنا إليها من الناحية الحرفية لا تدخل تحت أي من هذه مريضا أو على على سفر لكنها ضمنيا هي تحت مريض إذا الذين يطيقونهم يعني لأن لنفرض يعني الشيخ اذا اذا يسوم ال ال فهو يتعب يعني لا لا يستطيع لا يطيق لا يطيق قواه لا تسمح له بان يصوم وكذلك المرضع وكذلك الحامل وكذلك الحائض اذا كله يندرج تحت وكذلك الطفل الصغير هو في طور النمو وجسمه بحاجة إلى غذاء وكل هذه الأمور فالحقيقة الأي أي هي الذي تطع الميزان جزاك الله اذا يعني لابد لنا ان ننتبه الى امور في هذه الحاله آه لابد يعني ان لا نكره الطفل على الصيام لان هذا فيه ظلم له تعيير الطفل انه لم يصم شهر كامل هذا ايضا فيه ظلم له وعلى المجتمع ان يتنبه لهذه الاخطاء التي يقع فيها علينا ايضا ان نراقب الطفل لان هناك اطفال شغوفين يحبوا ان يصوموا ولكن هذا سيضر صحتهم فعلينا أيضا أن نراقبهم بحيث أنهم لا يتجاوزوا الحد المطلوب منهم إذا أوشك الشخص على البلوغ لابد هذا من الواجب أن ندربه على بعض الصيام وأن نتدرج في تدريبه قليلا قليلا وأن ننتبه أن بنية الطفل تختلف من مكان الى مكان نعم وحسب يعني هناك الذين مثلا في افريقيا تكون ربما بنيتهم اقوى نعم من مناطق اخرى وهكذا آه شكرا جزيلا الان انتقل الى السؤال التالي اخيرا كان نحن يعني متى نصوم هل هل هل نصوم ك نحن كاحمديين مسلمين احمديين هل نحن نصوم في في نفس اليوم الذي يصوم به المسلمين كلهم هل يصوم لماذا لا يصوم المسلمين في يوم واحد نعم. مجتمعين <clears throat> مثلا حقيقة هو هذا السؤال كنا نحن فعلا صغار وعندما كبرنا يعني نفكر في هذا الأمر يعني نسمع أنهم يقولون في مصر الصيام غدا في السعودية الصيام بعد غد في سوريا مثلا غدا في أوروبا بعد يومين, بعد يومين. <laughs> آه فمن الناحية كنا نفكر من هذا المنطلق انه يعني توحيد الأمة الإسلامية هل يمكن كنا نفكر بأن هذا الأمر هو مضر بوحدة الأمة الإسلامية ولكن عندما فهمنا <laughs> الأمور الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني عندما يهل هلال رمضان ليس كل ليست كل الدول على أفق واحد وبالتالي لا يمكن رؤية الهلال عند كل الدول الإسلامية في نفس الوقت لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا هو الأساس الشهادة نعم. يجب أن يكون هناك أن تشهد في هذا المكان يجب أن يشهدوا تمام إذا أساس هو الشهادة ف لا يمكن أن يكون هلال رمضان عند كل الدول بسبب المنطق العلمي الواضح في دوران دوران الأرض القمر يدور حول الأرض والأرض والقمر يعني اختلاف الوقت نعم يكون هنا نهار يكون هناك يعني الليل نحن نحن عندنا ليل مم. الآن في نفس التوقيت الشمس قد أشرقت في مناطق أخرى مم. فعلى الأقل هناك هذا التوقيت إذا الفارق هو يتعلق بالقمر الهلال ورؤيته وقد وضح الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في صحيح مسلم حيث قال إن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم وفي حديث آخر فإذن يعني واضح أن لكل أهل منطقة رؤيتهم فإن رأوا الهلال فيبدأون في الصيام ولكن الذين هم بعيدون عنه لا يبدأون بالصيام عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضي فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورأوه الناس وصاموا وصام معاوية فقلنا لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نرى فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأن دوران لأن الأرض تدور والهلال تختلف رؤيته من منطقة الزاوية تختلف صحيح. وهناك الزاوية يعني عند ولرؤية الهلال لابد أن أن تكون هناك زاوية محددة لرؤيته بالعين المجردة لكن هناك اليوم وسائل حديثة تحدد هذا الأمر حتى قبل قبل يعني شهر من رمضان لذلك يعني نرى في المفكرات أن هناك يكون شهر مثلا رمضان يبدأ في يوم كذا هذا في في بعض البلاد في بعض البلاد متقدمة نعم, نعم. حتى يعني انا لا يعني انا اذكر في في غانا في بلد غانا هم يعتمدون على على الرؤيه على رؤيه الهلال ويعني يتفقون عند رؤيته على هذا الامر نعم هناك اقتباس لحضرة الخليفة الرابع رحمه الله قال تعالى قال تعالى للمؤمنين فمن شهد منكم الشهر فليصم أي أن أن من يطلع عليه هلال هذا الشهر المبارك يبدأ بصيام وليس أن يسمع أن أهل البلد كذا قد بدأوا الصوم لذا عليه أن يصوم هو أيضا كلا بل عليه أن يصوم بحسب رؤيته المحلية وهذا واضح جدا إن شاء الله بارك الله فيك يقول المسيح المدر السلام لقد أسس الله الشريعة على اليسر فمن كان ذا سعة من المسافرين والمرضى فليدفعوا فدية الصوم والفدية هي إطعام مسكين هذا في مجلة جريدة البدر أخي ماهر بدقيقة لو سمحت كيف يمكن أن نفهم الفدية وما هي الهدف منها الحقيقة يعني بزي بدي أختصر كثير في موضوع الفدية نعم هي نوعين حقيقة في سبب شرعي أو عذر شرعي وعذر يعني عذر دائم وعذر غير دائم صح إذا حكينا بهالموضوع فالعذر الدائم اللي عنده عذر دائم يعني ممكن انه يدفع فدية وما ما يصوم بدال الـ الـ الايام اللي فترة طبعا ولكن اللي عذره غير دائم اللي انتهى العذر اللي كان عم ما يتركه يصوم يعني او عم يعيقه عن الصيام وهالعذر انتهى ف المفروض انه يرجع يصوم و... ويدفع الفدية اذا كان استحب فاذا اوشك الوقت على الانتهاء يقول المسيح الموعود السلام أتموا صيامكم بصدق بصدق ابتغاء ومرضاة الله تعالى وكل من وجبت عليه الزكاة فليؤدها وكل من وجب عليه الحج فليحج ما لم يكن هناك مانع هذا في سفينة نوح أعزائي المستمعين الكرام قد انتهى وقت البرنامج اليوم على أمل اللقاء بكم كان معكم معتز القزق من الراديو الأحمدي وأشكر ضيفايا أستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر এবং তুমি বলো এই সত্য تمرکر ترف ہوئی پر تو آخر زمانا ایمام کی تحنا یہ تو آخر بھائی آخر تو آخری زمانہ چود شتابی ہو گیا پار تما کی طا جانا چود شتابی ہوئے گیار گہن دیکھنا پور گگنے کے لو جمی کاپیا بول پور السلام علیکم رحمد اللہ وبرکات پرشاشی شروتا بھائی اور بنیرا اسلام پنجیبن اور پنرجاگر انوشان وس اف اسلام بنائے آپتم آپ اف اسلام بنلا سنچھ ایک شو دشمک سات F M G T S internet W W W voice of Islam dot C A ٹھکانا آج کے انوٹھانے ہم خلافتر ماہاتی آلوچنا کرو یہ چڑھا ایم پر کوئی پرشن نہیں آلوچنا کروتا بندرا ہم شنگے تھے ہمشن کرن یہ number four one six four one o six five two two four one six four one six five two two یہ چھاڑاؤ toll free one eight five five four zero six five two two ایم کرن بنلا ایٹ جی میل ڈٹ کم یہ ٹھکانا انشان شروع ہمسلم جامات برتمان خلیفا حضرت مرزا مسرور آمد عید اللہ تعالی بیناسر ال آزیز گتکال شکربار مسجد بائیت التوتے لنڈنے جی خود پردان کر محمد السلام علیکم سیدھ منڈل رحمان امام حضرت خلیف الخام ادال تعلق رحیل عزیز گتکال نئے جون دو ہزار ستر لنڈن مسجد بائت الفتو پردت جمار کدبائے رمضان مل ادوا ارجن کم مہانبی سال اللہ علیہ واسلام آدرش انوسرن اور چرتر اور تا انت کرارے آلوکات کریں ہزرایت اللہ تعالہ خودبار دار بہکتائے اللہ تعالی دیا رمضان اور روزار ادیہ ہل ہدا تاکوا سرٹی تکوا ارجنپے حضرت امام محدودیسلام کتیپ باعیوستن کر ہزر جدی تاکوا نہ پیت پکے پنتے نا مانش سامک آگے بسے کنو پو کچھ پنیہ ستائیت تخ سی ہے جہاں ہدائ تاکوا سی حضرت امام محدود اللہ متاکی ہار كے عبادت كر ہق آدائ ہوا برن چارترک مانو انت ہوتے ارتق تر چرتر مادمے تاکوارنت پرباب ریسے پرکاش کر مانسر پنیہبان ہبار لکھن ایک جن موم جیونے ادا اچھا سروا اسلام شکار سوندر پرکاش کرم جدی کہکوارتیشت ہوئے انت چرتر پردن کرالا اتفا بلاتی ہیاسان یہ شکا دی گالیو دبو گالا برنر پردرشن کرتے بردی تمار شرشت مینجر گال انتپت ہوئی شاستی شاستی اور یہ شاستی اتم ہو جا تم گال تک دیتے پارتا ہل سی جنس جارے دش لوکراؤ پربھوت ہے آخلاق بتم چرتر پردرشن ادشیہ کی تا بولتے گیا حضرت مام محدود خلق اور خالک شبد دوٹی بھن سرجن کے ندیش کر خالک درا بہت اگنت جو ناک کان ہاتھ بوجھائے اور خلک ہل آب شکی اور بش مانسے مانسے پارتک جن چرتر چنتاش مدھا شکی خلکر مدمے جدی ایک جنر مانس ایک جنر مانس پریچ فٹے نہٹے تب یہ چنتارش گروا خلک نہ اللہ تعالی سوئنا دے نشچ تم مہان چرتر ادھت مسیح محدود ادھکاش مانس ایم ہے کچھ گن تھے ان ایک ترٹی جائے کہ دانشیل کن راگی ابھی نمر کچھ کپن کمپا دانشیل اور نمر ترجیح ریسر موٹ کتا سرپرکارت مستقبل جہاں جن ہو سروچ ساہسیکتا پردرشن کر دانشیلتار سوجو ایسے تخمسم سمپد دان کرمارلائش پرای شوہ کما کر دیا ایک کتائے ایم کو چارترک گن نہیں جا سلیہ چلناپ اور چرم ماتر نہ یہ آللہ تعالی تک حضرت محمد مستفا سلیہ سلام کے انوسرن کرد پردان کرتا بندرا آپ پورا خود پٹی آیا ڈٹ ارگ یہ ٹھیکانے آپ دیکھتے پہنیں آپ فون کرتے پہ number four six four one o six five two two one five five four one o six five two two ہمشن ایم پر ایک پرشن نہیں آلوچنا کرو ایک پرشن ایسے سلیم خان صاحب اٹوا کے پاٹیا پرشنٹی پولر کانٹری برتھ پولی جس دن تھا چھ مس رات اب نروے پارشورتی دیش گلتے ہو تو بائیس تیئیس گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں تو سی کھیت اسلامی بھا روز کرتے ہمارا جیتیہ مسلم جماعت سدسیہ سوباگان جو ہم خلیفا آپشنا دان کرشنٹی جن ترچے رکھا ہو چل تک انہیں جی گائیڈ کرشے چھ مس سورے اور چھ مس راتے دنٹا کے تر چبس گھنٹا اندر دیا جو چبیس گھنٹہ کے تمہیں بھاگ کر ناؤ اور بارہ گھنٹہ ہون ہوں نہ بار گھنٹہ رات ہسپے نہ ہوئے تمہیں یہ سمئے نماز گلوکے بھاگ کر ناؤ اور روزا رکھار کھیت بارہ گھنٹہ دن جہاں تک تمہارا سیب روزاردار کر بار گھنٹہ پہ تمہرا افطاری کرو انوپے بارہ گھنٹار سکال تمہارا سہر کرو یہ تمہیں روزا پالن کرتے پاڑاؤ نروے فنڈ جانے بائیس گھنٹار مت دیر روزہ رکھتے ہیں دن تھا گائیڈل ہوتے پارشوتی جیسے کہ روزہ راقی سی دیکھ کے ان کی خیال رکھتے بول سدی بارہ گھنٹار روزہ تھا چودہ گھنٹہ روزہ ہوتا فلو کرتے ان اسلام ہم سہجھا دم پالا دے اسلامے کو کاٹھنیہ گورامی نہیں یہشی جدی اور استعمال جانتے چان تعلی پر پرشن کرتے پین ایم ہوئی بنلا ایٹ جی میل ڈٹ کم دھنیہ واد سلیم خان صاحب اکن ہملافتر برکت بہت یہ بھی السلام علیکم آج سمر مسلمان رہے کچھ تر نتا نہیں سب دبن اللہ نکٹ چاہ جاتی پاس ایسے داڑاب کیوں کہ آج بولتے پہ تر یہ درنر آدھاتمکتا رحمدیہ مسلم جامات سدسرائی بولتے پہ ہم ایک مداتا رہے جا جار وادا سوئ اللہ کردے جا آنے اور ستکرم کرتے وادا کرنی اوشی تر کے خلیفا نجوت کروا پورتگن کے نجک سوران چب چھپان ساتاشے مے آمدیا مسلم جامات سدسرا یہ دنٹی کے خلافت دس ہسے جھاج مریادائے پالن کر تکین نظام خلافت ایک برکت پورنیہ اللہ تعالی سے رجزو جار ہاتھ دھڑے ممین کماگت اندر دھوان ہے خلافت نوتر کلیان کے جگتے پراق حضرت رسل کریم صلی اللہ علیہ السلام مرتر پر خلافت ہو چل اور تر بوشت باعی انوجائ ترس بچر پر سے خلافت بلوپت ہو جائے یہ جگہ آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ انوجائت مسی اور محدود آگمے اور تر مرتر پر انیس آٹھ سال ساتاشے مے خلافت پنپرتیشت ہوئے خلافت آدھات ان مہانوا یہ سمپرکے حضرت خلیفت المسی سانی رض اللہ تعالی عن متے اسلامی یہ ایکشر پراسور درمیر ویوہارک دک نانا بھات درمے جی اشر سات جاتر ایکتا کومات کو جاتی وہ پرنتی کرتے پڑے نہ ایک روپیے تک جائے مسلمان در جاتی ہسپی پتن گٹے جہاں تر مدد خلافت تھا ایکتا چڑا ان ایک دار سمبپپر درباگے یہ جگہ کون کو خلافتر ساتھ متبے کر تر دار خلافت راشٹر ساتھ اتچے سورانپتے اللہ تعالی جت زور دے دمپر طرح خود بولے واکیم سلاتا واتا واطر رسولا لالحمن ارتھات نماز قائم کر جاک دی اور رسول انوبرتی کر جاتے ترتی انوگر یہ گلو درم سنکانت آدیش تب پرشن اٹھے آدھات ان برننا پرسنگ راشٹر کتا بہار سمپرک کہ کافیر راؤ تو راشٹرپتیشا کرکت اور ستیہ کتا یہ خلافت روحانی انتر ایک مہان آج امتے مسلما ستتاب جسلمانگے آج جگہ شتدا بھیبکت ہوئے اسلام بارٹا بازی چھاڑے پرکت اسلام آج خوشے پایا خوب کشکر ہو داڑی ہے دلر نیتار جار جار انچا مفک اسلامک آئن کان تری کرنی اسلام سمپرکے بھول اور اپبیا دے شان اسلام کے کالیما جتنے اشانتی پرینت کردرمی مجھے اسلام آج سنرسی درم ہسے چیت ہوئی دش تو اسلام دشی ہوں ترا جا شان درم کے سنراشی دم ہسے چیز کرتے ان کا کچھ کرا خلافت ادھینے نہیں بول یہ ایمٹا ہونے کو آدھات نتا نہیں تھی آج ترا ادھے گیچے بھال کے بھال من کرتے پاس نہا آج احمدیہ جام ایک ملافت روا دن دن انجائے پتاکا تر ہا پت پت کرتے جا آدیا جامات چڑھا انفت نہیںسلام سمپرکان کرتے کن خلیفا درمی آئن کے بل ویا رکا کرانے کے کھدا پن پوچھا آکل پرکار بےدات دور کر ایک اللہ تالار بھیان انوائمشیل پبتر دل گٹن پبت خلیفار خلیفار مادمے مسلمانہ ایک آللہ عبادت کرگ گوشت کے ایکش بات بندنے آبد کرار ایک مہان نیتار نتنے ہوتے چیز دھنیہ محمد آبد اللہ صاحب شروت بندرا آپس اف اسلام بنلا انشن کرنبر four six four one six five two two toll free one eight five five four one o six five two two ایم کرن بنلا ایٹ جی میل ڈٹ کم یہ ٹھکانا اُن کی پرشن نہیں آلوچنا کرو پرشنٹی افتے کار اجی ساحب ٹرنٹو کرنی جانتے چیز آمدی مسلمان اور مسلمان مدد پارتکا راجی صاحب آمدیہ مسلم جامات انسلمان متھی کلا ناماز روزا حج جاگات یہ گلرپرشاش کر فیرستارپراش کرکال کتابرپر باغرپرمک جیٹی ہچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ ندیش انوجائ احمدیہ مسلم جامات حضرت امام محدیہ السلام کے سٹک منے تا نتر پر انتی اور آپ ہم ایک پیچھے آن یہ بارے میں اور جدید آپ آپ کی پرشن کرتے پتوا ہم بنلا ڈٹ ارگ یہ ویبسائٹ گیے آپ لکھا پڑاؤ کرتے ہیں ہم پنرائ پرشن پھر اک یہ پر رمضان یتی پٹب جناب رشید احمد صاحب روزار یتی ہسکی اسلام সেটা পালন করা হয় আল্লাহ তালার এই বাণী দিয়ে আল্লাহ তালা কোরআন করিমে ফরমাইয়াছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন মানে তোমাদের জন্য যারা ইমান এনেছ تم روزا نا ہل جما دے پورتی جین تم تکوا اولیمن کر اسلامے روزا رکھار شکا سوا کہ آگے تمہارا ایمان آن تمہ تکوا اولیمبن کرو تکوا اولیمبن کر نجے کے جب کرنیہ نشید کر دور کر جان جیسے یہ ہل نیکی اور نجے کے تمہارا جو اپکرم کے پریہ کرو سیٹا ہل تکوا روزا کے فرض کرارے ساتھ اللہ تعالی یتی سامکے انگیت کو بولے روزار ہکم کو یہ اتنے کوت کش نہیں دمرہے پاٹ کر جانا جائے سب درمار ابش پالن چل روہیداؤ حضرت مسا علیہ السلام روزا پالن بائیبل ہضرت مسا اللہ لکھ آئے مشی ارتھا حضرت مسا علیہ السلام چلس دیوری سدا پربور ساتھ ابستان کرنا کرلینا اور پرستر باک ارط دس آجا لکھے اینے یہ تک جیشور دیا شارا پر آدھارا پرلین اور تین چلس دیو رات انارشے کدارت ہلین میتھو چپٹر فور یہ دیکھا جائے مشرو دیر مدد روزارچل گریکرا روزا رکھت ہندو درمیر وت پرچلن آسائکلوپیڈیا برٹانیا فاسٹیگ شسک لکھا آپ by the greater number of religion in the lower middle hierarchy لک فاسٹیبل ایک مطرام درمی روزار نیم کان اور پنپے ندیش دے اید روپے دے سے اللہ تعالی ہم جانا اسلام نمکان راشد احمد صاحب شروط بندرا ہمگت جانا چی آگام جلائی سات آٹھ نئے تاریخ آمدیہ مسلم جامات بات سالانہ جلسا ارتھا ایکچلستم جاتی جن سمش انتہ تو یہاں آپ کے آنا چی آپ جلسہ آسن جلساٹی six nine zero airport road Mississauga international centre سپنا آس لیے جانتے پہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام ایک جیبرپر ایک پردرشن سپنی پنچاسٹرو ادھک بھاشائے قورن سوپر پردرشن دیکھتے پیناؤ سکے وان ٹو و ڈسکاشن کوششن اور آنسار سیشن اچھاؤ جیساس اللہ سلام ستارے میری اسٹوری سا آپ امام ماہدی آلیہ المنسلام جیو اپنا جانتے پین آپس اف اسلام بنلا سنچین آپ پرشن کرتے کران six four six five two two یہ نمبر اتبا وٹ five five four six five two two ایم کرن بنلا ایٹ جی میل ڈٹ کم ایم جنام شام صاحب حضرت امام محدی علاسلام آبربابست دل پرماسموہ قورن اور ہادیے آگل تربیت نحمد انوسل رسول کریم فری شوطامڈلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتھ اللہ تعالی اپبت کرانے سورا نورے سپتم رکتے بولیاں بسم اللہ رحمان رحیم اللہ جین ایم آیا سوامیٹر ارتگلا بولتے ارت ہل تمہر مدد جارا ایمان آنے اور پن کا کارجے تر سمے اللہ تعالی اگیار کریا جو نشچ پریتھویتے تر مدد خلافت کرنی کلاپت کریا تر پورتی ارتھا حضرت رسول کرم صلی پوری امدد سمویر مدد এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের জন্য সুদৃঢ় করিয়া দিবেন তাহাদের ধর্মকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং বিত হইবার পর তাহাদিকে তৎপরিবর্তে নিরাপত্তা দিবেন তারা আমার ইবাদত করিবে আমার সহিত তারা কাহাকেও শরিক করিবে না এবং তৎপর যারা অস্বীকার করিবে তারা দুষ্কৃতকারী হইবে এই আয়াতে আল্লাহ তালা মুসলমান تہر پورت جاتی بنی اسرائیل مدد جیرو بھابی حضرت مساسلام مرتر فور تہرار سرد کے پریچالت کرنا خلافت ہوئی اور وہ پرائکرمے بہ خلیفا ہوئیلین تیر شت بچر فور چترد شتابی شیرباگے بنی اسرائیل چرم ادپتان تحادی ادھار کرضرت مساسلام خلیفا ہسابے حضرت ایسا علسلام آبرب ہوئیلین اناما سد انہی حضرت نبی کریم صلیمیر انتقال پر کلاپاد ہوئی ایمانداروں ست کرمشیل مدد پرملبا ہوتے تھے ایمکی مسلمان جاتی چرم ادپتن اور خیسٹرم کبھی ماراتک ابکر جگہ দিন ইসলামকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং দুর্বলতা ও ভয়ভীতি দূর করিয়া তাদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবার জন্য এই উম্মত হইতে ঈশা সদৃশ এক খলিফা মানোনীত হইবেন এবং তাহার পর নবুয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে যেমন হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ ইসলাম ইরশাদ করিয়াছেন হরজত নোমান বিন বশির হা হুজাইফা হইতে বর্ণিত করিয়াছেন যে হরজত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলিয়াছেন তোমাদের মধ্যে নবুয়াতে নবুয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা চাহিবেন অতঃপর আল্লাহ তা উঠিয়ে লইবেন ইয়ার পর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাহিবেন অতঃপর আল্লাহ তালা উহা উঠিয়া লইবেন তখন জুলুম অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হইবে یا تو پن برتمان تھکے جت آللہ صحیبین اتفر اللہ تلا اَہ اٹھیا لین ہار اور زبردستی ملک سامرجی پرینت ہوا تک پر جت آلہ صاحبین اتفر اللہ تعالہ اَہ اٹھیا لین نوتر پدتی ارتھ مہادی ماہم اور مسی محمود آلیہسلام آگم پنرائ خلاپت ہوئی اتپر حضرت آداس سلام نیرو ہوئے گلین آمد باہی قرآن کریم سورائے اللہ تعالی بولین رحم ریم ارحک ارتھ ایے آبربوت کردے اندے جا پتہ سنگے ملت ہو باقی آلوچنا گلو شنی دن محدیہ سے کان خولی کن شا مخیرام بھائی توانا ایماماہ